مقام محبت ایک حدیث قدسی ہے اسے حدیث الہی بھی کہتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی بات اللہ تعالیٰ کا فرمان یہ وہ حدیث ہوتی ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی طرف نسبت کے ساتھ بیان فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں من ولی آدن تو بالحرب جو میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ دشمنی کا اعلان کرتا ہوں یعنی جو اللہ تعالیٰ کے کسی ولی یا اولیاء سے بغض رکھے انہیں ستائے تو ایسے بد نصیب انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان جنگ ہے وما تقرب الیہ آبدی بشئی ان حب الیہ ممف علیہ میرا بندہ جن چیزوں کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان چیزوں میں میرے نزدیک سب سے محبوب فرائض ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے قرب کا سب سے اہم ذریعہ فرائض کی پابندی اور فرائض کا اہتمام ہے اور فرائض کے برابر اور کوئی عمل نہیں ہو سکتا وما یزال عبدی و آبدی یا بن نوافل حتّیٰ احبہ اور میرا بندہ نفل عبادت کے ذریعے برابر میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت فرمانے لگتا ہوں یعنی فرائض کے بعد میرے مخلص بندے مجھے راضی کرنے کے لیے اور میرا قرب پانے کے لیے مستقل نوافل میں لگے رہتے ہیں نفل نماز نفل صدقہ نفل قربانی نفل حج عمرہ وغیرہ یہاں تک کہ وہ میرے محبوب بن جاتے ہیں سبحان اللہ عجیب الفاظ ہیں پڑھتے جائیں تو دل پر وجد طاری ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت مل جائے تو انسان کو اور کیا چاہیے آگے ارشاد فرمایا فیدا احبب تو کن تو سم آہ الدی یسما اعبیح و بصرہ الدی یب سروبیحح و دہ الطی یب تشو و رج بہا جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو اس کے کان آنکھیں ہاتھ اور پاؤں میری خاص نگرانی اور رہنمائی میں آ جاتے ہیں یعنی اس کے لیے خیر کے بے شمار دروازے کھل جاتے ہیں اس کا سننا دیکھنا پکڑنا اور چلنا سب کچھ عبادت بن جاتا ہے اور اس کے جسم کے اعضا گناہوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں آگے ارشاد فرمایا و ان سالانی لاق اور اگر مجھ سے کچھ مانگے تو میں ضرور عطا فرماتا ہوں والا انستعدنی لاعید اور اگر کسی چیز سے میری پناہ مانگے تو میں اسے اس چیز سے ضرور بچا لیتا ہوں اندازہ لگائیں کہ فرائض پورے کرنے کے بعد نفل عبادت کا کیا مقام ہے اسی کو ہم مقام محبت سے تعبیر کر رہے ہیں زمانے میں جو بھی بڑے اور کامیاب لوگ گزرے انہوں نے اسی مقام محبت سے بلندی حاصل کی فرض نمازیں تو سب روزانہ پانچ ہی ادا کر سکتے ہیں کسی کو چھ کی اجازت نہیں مگر جنہوں نے نفل عبادت کو اپنا اپنایا اور وہ مقام محبت تک جا پہنچے عام حالات میں دیکھ لیجئے جو ملازم اصلی اپنی اصل ملازمت سے زیادہ پانچ دس منٹ بھی محنت کرتا ہو تو مالک کی آنکھ کا تارہ بن جاتا ہے جو دکاندار پانچ دس روپے کی معمولی رعایت دیتا ہو اس کے ہاں گاہکوں کی بھیڑ بھیڑ لگ جاتی ہے اپنی اصل ذمہ داری سے زائد محنت انسان کو مقبول محبوب اور قیمتی بنا دیتی ہے فرائض ہماری ہماری اصل ذمہ داری ہیں اس کو پورا کرنے کے بعد نفل کے ذریعے مقامات کا حصول ہے اور یہ نفل قیامت کے دن بڑے کام آئیں گے جب اللہ عزا وجل فرشتوں سے فرمائیں گے میرے بندے کے اعمال دیکھو کا ان میں نفل عبادت ہے اگر نفل عبادت ہوگی تو اس سے فرائض کی کمی کوتاہی کا ازالہ کیا جائے گا ذوالحجہ کا مہینہ شاندار ہے عشرہ ذوالحجہ مقبول اعمال کا موسم ہے اور نفل قربانی عام صدقے سے بھی افضل ہے مال آتا جاتا رہتا ہے کیا معلوم دوبارہ یہ دن نصیب ہوں یا نہ سب سے پہلے اپنی واجب قربانی بہت شوق خوشی اور اخلاص سے ادا کریں اور پھر ایک دو یا زائد نفل قربانیوں کے ذریعے مقام محبت حاصل کریں دل میں ذوق اور جذبہ ہوگا تو اسباب خود مہیا ہو جائیں گے انشاءاللہ اللہ